اولا يعلمون ان يعلم ما يسرون وما يعلنون کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں علماء یہود کے ذکر کے بعد ان کے عوام کا ذکر ہو رہا ہے کہ کفر و ضلالت میں سبھی برابر ہیں یہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تاکہ خود تورات کا مطالعہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو سمجھتے اور ایمان لاتے ان کا کل اثاثہ کچھ بے بنیاد تمنائیں تھیں جو انہوں نے اپنے علماء سے پایا تھا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا اس لیے کہ ان کے انبیاء جن کی وہ اولاد ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں شفاعت کریں گے اس کے علاوہ بھی دیگر ایسی بے بنیاد تمنائیں ان کے دل و دماغ کی آماج گاہ تھیں جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اور جنہیں محض اپنے علماء کی تقلید میں اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا تھا